نمبر پینتیس یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر ثم وضع شفت علیہ اب کی ثم التفت الطف عمر بعمر بن الخطاب کی فقال یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استقبال فرمایا پھر اپنے ہونٹ مبارک اس پر رکھ کر کافی دیر روتے رہے پھر جب پھرے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں